اللہ الرحمن الرحیم تو پچھلے آئے تھے میں ہم نے حج کے متعلق پڑھا تھا تو اس کا ترجمہ اور تشریح اگر پڑھ لیا تھا اس کی تھوڑی سی تشریح کرے گئی جس طرح کی پہلے بتایا گیا تھا کہ ایام حج یہ شوال کا پورا مہینہ کا پورا مہینہ اور کے دس دن یعنی ٹوٹل دو مہینے اور دس دن ان دنوں میں جو ہے نا یہ حج کے ایام ہے یہ حج کے ایام ہے جو حج میں اس قتل کے الحج اشر معلومات حج کے آیا معلوم اور متعین ہے تو یہ ٹوٹل دو مہینے اور دس دن یعنی شوال کا پورا مہینہ کا پورا مہینہ اور کے پہلے دس دن ان کو ایام حج کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ عمرہ تو پورا سال جاری رہتا ہے پورا سال عمرے کو کیا جا سکتا ہے ادا کیا جا سکتا ہے کسی دو وقت اگر بندے کا دل چاہے تو عمرہ پورا سال کر سکتا ہے البتہ حج کے لیے یہ ایام جو ہے نا مخصوص ہے ان ایام میں سے بھی جو ہے نا پانچ دن جو افعال حج ہے جو ارکان ہے پانچ دنوں میں جو ہے نا آٹھ سے شروع ہوتا ہے آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تک جو ہے نا بعض واجب ہے اور بعض جو جو فرض ہے ہے کل کو ملا کے نا بنتے ہیں تو یہ جو دو مہینے اور دس دن کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر حج کا احرام یعنی شوال میں اگر کی باندھنا چاہے تو بھی صحیح ہے اور اگر ہے یا کے جو ایام ہے ان دنوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دنوں سے پہلے ان دنوں سے یعنی شوال شوال سے یا ذلحج کی جائے ان سے پہلے جو ہے نا اگر کوئی احرام باندھے گا حج کے لیے تو صحیح نہیں ہوگا تو صحیح نہیں ہوگا یعنی افضل بہتر یہی ہے کہ ان دنوں میں باندھا جائے جبکہ میں محفر اللہ فرماتے ہیں کہ مکرو اور اس اس کے کے اس عمل کو مکرو کہا جائے گا پھر یہاں پہ تین ماہوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ فسوق اور جو ہے نا اس میں بظاہر تو یہ ایک ہی لفظ اپنے اندر جو ہے نا بہت ساری معنی کو لیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوران حج یعنی اگر کوئی فیملی کے ساتھ گیا ہو گھر والے ہو فیملی ہو بچے ہو تو اس صورت میں جو ہے نا حج کے دوران حج کے دنوں میں جو ہے نا عورت کے ساتھ جو ہے نا مباشرت نہیں کر سکتا اسی طرح مباشرت کے جو مقدمات ہے یعنی جو جو اس تک تک مباشرت ہے ہے نا وہ دوائی تو ان سے بھی منعات ہے یعنی زبان سے بھی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا اس طرح باتیں کرنا جن سے مباشرت کی طرف بغبت ہوتی ہو تو ان کی بھی ممانعات ہے اور دوسری اس میں دوسری تفصیل کی گئی ہے کہ جتنے بھی مذورات ہیں جتنے بھی ممنوعات ہیں جتنے بھی منقرات ہیں ان سے جو ہے نا منع کیا گیا ہے فسوق تو فسوق کا مطلب یہ ہے کہ لفظ نافرمانی کو کہا جاتا ہے اور حکم سے عدل کو کہا جاتا ہے یعنی حکم سے نافرمانی کرنا اور بعض حضرات نے کہا کہ یہاں سے جو ہے نا پورا کے پورا جتنی بھی منقرات ہے وہ مراد ہے یعنی جو بھی منقرات ہے آرام چیزیں ہے یا خط کے ذیل میں آتی ہے گناہ کے ذیل میں آتی ہے ان چیزوں کے ان تمام کو کہا جاتا ہے تو اس میں تمام محضورات ہے تمام ممنوعات اس میں شامل ہے اوپر والے میں نہیں تھا وہ کس میں تھا اور تیسرا لفظ جنہوں نے استعمال کیا ہے جدال تو جدال جو ہے نا ہر قسم کی لڑائی کو کہا جاتا ہے ہر قسم کی لڑائی کو کہا جاتا ہے کہ حج کے دوران حج کے ایام میں جو ہے نا لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے اصل امکان اور دوسرا اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ سے چمرا جی ہے کہ جس طرح کے پہلے بتایا گیا تھا کہ زمانۂ جہلیت میں جو ہے نا عرفات میں بعض لوگ جاتے تھے اور بعض لوگ نہیں جاتے تھے جس طرح کی قریش اور دوسرے کے بلے تھے کہ وہ اپنے آپ کو حرم کا مجاور سمجھتے تھے تو اس مجاور سمجھنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑا رتبہ رکھا کرتے تھے کہ ہم چونکہ بہت بڑے لوگ ہیں اور ہم حرم کے مجاور ہیں اور جو عرفات میدان عرفات حدود الحرم سے باہر ہے تو حضور حرم سے نکل کر وہاں جانا پڑتا ہے لہٰذا جائیں گے ہم یہی پہ رہیں گے تو اس میں اخلاق یعنی بعض تو وہاں جاتے اور بعض جو ہے نا یہی پہ رہتے تھے اور اس میں جو ہے نا پھر ظاہر سی بات ہے اور جھگڑا بھی ہوا کرتا تھا اور ایک دوسرے کو گنا بھی کہا کرتے تھے تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے قدیم کی حج کہ حج کے دوران حج کے ایام میں جو ہے نا کوئی جدال کی لڑائی جھگڑا نہیں کرنے تو اس کی حقیقت بتا دے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور آیت کریمہ کا جو ایک اور ٹکڑا سا علیکم جناح انتبتغو غفار من ربکم تو اس میں بھی جی- اس طرح کے پہلے بتایا گیا تھا کہ اہل عرب میں سے جو ہے نا یعنی جو جاہلانہ تصورات ان میں سے ایک تصور یہ بھی تھا کہ حج کی اس سفر مبارک سفر کو جو ہے نا وہ کچھ معاش کے لیے برا سمجھتے تھے اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے تو قرآن کریم نے ان کی اس جاہلانہ تصور کو بھی ختم کیا اور اس کی تبدیل فرمائی کہ اگرچہ تم آئے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کعبے کے لیے آئے ہو حج کرنے کے لیے آئے ہو تو ان کا جن مقصد کے لیے آئے ہو اس کا احترام بھی ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس کی جتنی باریکیاں اس کا بھی خاطر رکھنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے معاش کے لیے یا اپنی تجارت کے لیے اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے جد جہد کرتا ہے ہمت کرتا ہے تو اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اگر مقصد تو اس کا حج بیت اللہ ہے لیکن اس کے زمن میں جو ہے نا اگر یہ تجارت یا کاروبار بھی کرنا چاہتا ہے یا کرنے کا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے کیونکہ جس طرح کہ آج کل تو حج کے دوران جو ہے بہت ہی زیادہ لوگ ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے پچیس لاکھ چوبیس لاکھ یا تیس لاکھ کے قریب تو پوری دنیا میں تقریباً سب سے بڑا اجتماع ہوا کرتا ہے تو اتنے سارے لوگ ہیں پچیس تیس لاکھ تو ظاہر بات ہے ان کے لیے جو ہے نا مال اسباب اور جتنی چیزیں ہیں ان کا ترتیب کرنا ہے ان کے انتظام کرنا جو ہے نا تو تو یہ سب میں حج جو ہے نا جس طرح کی ایک عبادت ہے اسی طرح اس میں جو ہے نا اور بھی بہت سارے فوائد ہے انفرادی فوائد بھی ہے اجتماعی فوائد بھی ہے اور اس سے انفرادی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اجتماعی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ مختلف ملکوں کے مختلف مسلمان جو ہے نا ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت پر جو ہے نا وہ جمع ہوتے ہیں تو عرب ہو آجم ہو یا جو بھی لوگ ہو مختلف ممالک سے دور دراز ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح مسلمانوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے نا معلومات بھی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ملک کے بارے میں یا ایک دوسرے کے ملک کے حالات کے بارے میں وہاں کے ماحول کے بارے میں تو اس طرح جو ہے نا معاشرتی فوائد بھی ہے روحانی فوائد بھی ہے اور اجتماعی قومی فوائد بھی ہے گویا کی جو نا یہ ایک اگر بین الاقوامی سطح پر جو نا عالمی سطح پر کوئی اس طرح کی ترتیب ہو کانفرنس ہو یا کوئی بھی ترتیب ہو تو اس میں ہر ملک کے لوگ جو ہے نا اپنے رائے دیتے اس طرح حج میں بھی جو ہے نا مختلف قسم کے مختلف ممالک مسلم ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں تو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور تجربات کو آپس میں شیئر بھی کیا جا سکتا ہے اس طرح اور بہت سارے جو ہے نا فوائد ہے پھر جو آئے الناس تو حج کے جو اعمال ہے جو افعال ہے ظاہر کے بات اس میں فرائض بھی ہے واجبات بھی ہے سنن بھی ہے مستحبات بھی ہے تو ان سب کے مجموعوں کو حج کہا جاتا ہے لیکن اس میں جو ہے نا جو سب سے اہم ہے جو رکن کے درجے میں ہے جو فرض کے درجے میں ہے جن کے بغیر حج ہو نہیں سکتا تو جو ہے نا تین ہے نمبر ایک احرام پہننا یعنی حج کے دوران احرام کی حالت میں رہنا اور نو ذی الحج کو عرفات میں حاضری دینا یہ دوسرا ہو گیا اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا سواسی زیارت اور ان تینوں میں سے بھی جو ہے نا جو سب سے اہم رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے یعنی میدان عرفات میں وقوف کرنا وہاں چیننا تو حج جو ہے نا ان تین چیزوں کا نام ہے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں لیکن سب سے جو اہم ہے جو ارکان ہے یہ تین چیزیں ہیں اب یہاں پہ ہم نے کہا کہ عرفات جانا ہے اور حقوق عرفہ کرنا ہے پھر وہاں سے واپس جو ہے نا مدلفہ آنا ہے تو کی حدود اربا کیا ہے اور یہ کہاں پہ واقع ہے تو مکہ مکرمہ سے مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف جاتے ہوئے طائف کا شہر آتا ہے مکہ مکرمہ کی طرف مشرق کی طرف جاتے ہوئے صاحب کا ایک شہر آتا ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً بارہ میل کے فاصلے پر ایک بہت ہی بڑا رقبہ ہے ایک بہت ہی بڑا بڑی زمین ہے اور بہت ہی بڑا میدان ہے تو اس میدان کو کو اس اس رقبے زمین کو جو ہے نا عرفات کا نام عرفات کہتے ہیں اور اس نام کے عرفات جس کو ہم عرفات کہتے ہیں اس نام کے ایک پہاڑی بھی اس میدان میں اس زمین میں اس رقبے پر واقع ہے اور آٹھ ذلحج کو آٹھ کو سات کو یہ ہوا کرتا ہے آٹھ ذلحج کو تک جو ہے نا حجیوں کو مینا پہنچنا ہوتا ہے اور نو ذلحج کی صبح کو اشراع کے بعد عرفات کے لیے روانگی ہوتی ہے نو ذلحج کو نو ذلحج کو صبح نو ذلحج کی صبح کو اشتہار کے بعد یعنی تقریباً تو آگے پیچھے ہوتا ہے تو نو ذلحج کے دن وقوف عرفہ کے لیے جایا جاتا ہے اور مینا اور عرفات کے درمیان جو ہے وہ تقریباً آٹھ میل یا نو میل بنتا ہے آٹھ یا نو میل بنتا ہے جو کہ عام طور پر تک تک جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے تو اس کا جو دورانیہ ہے تو اسی ظہر سے لے کر جو ہے نا یہ مغرب تک ہوتا ہے یعنی غروب آفتاب تک غروب آفتاب تک اس میں جو ہے نا بندہ ضروری نہیں ہے کہ زور سے لے کر غروب تک بندہ رہے اگر کچھ وقت کے لیے بھی بندہ وہاں پہ جائے یعنی ایک دو منٹ کے لیے گھنٹے کے لیے تو اس کے وقوف اور کا جو رکنیت ہے وہ ہو جائے گا یعنی اس کا یہ جو فرض ہے یہ ادا ہو جائے گا پورا وہاں پہ زہر سے لے کر اور رہنا جو نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو اسی کو جو ہے نا عرفہ کہا جاتا ہے اگر یہ کسی سے رہ جاتا ہے کوئی نہیں جاتا کوئی وہاں نہیں پہنچ سکا کسی وجہ سے جو ہے نا تو یہ فرض ہے روکن ہے تو گویا کہ اس نے فرض چھوڑ دیا جب یہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کے نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا گویا کہ اس نے سرے سے حج کیا ہی نہیں یعنی حج کا ایک رکن اعظم رہ گیا جب وہ رہ گیا تو اب گویا کہ اس نے حج کیا ہی نہیں تو وہاں پہ جب جائیں گے یعنی اکوف عرفہ تو وہاں پہ بھی تصدیح و تحلیل استفار اور عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں مصروف, مصروف ہونا چاہیے اور پھر غروب افتا کے بعد غروب افتا کے بعد وہاں سے جو ہے نا مزلفہ کی طرف روانہ ہوتے کرام تو جب یہ روانہ ہوتے اس وقت مغرب کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ مغرب کی نماز نہ پڑھے اور راستے میں بھی نہ پڑھے جب تک کہ مزدلفہ میں پہنچے میں پہنچ کر پھر مغرب اور اشار کی دونوں ایک ہی اذان اور دو ساتھ ادا کرے جس طرح کہ میدان عرفات میں مسجد نمر میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے اب مزدلفہ جو ہے نا یہ تقریباً مکہ مکرمہ سے چھ میل کی فاصلے پر واقع ہے اور جس طرح کی پہلے بتایا گیا تھا کہ زمانہ میں جو ہے نا عرب جب مناسی کے حج سے فارغ ہو جاتے تھے تو ان سے فراغت کے بعد پھر وہاں پہ چونکہ بہت سارا مجمع ہوا کرتا تھا تو اس مجمع سے جو ہے نا وہ جلسے کی شکر اختیار کر کے وہ وہاں پہ جلسے کا کسی صورت دے کر جو ہے نا وہ جلسے جلسے کیا کرتے تھے پھر اس میں ہر قبیلے کے مختلف قبائل ہوا کرتے تھے ہر قبیلے والے جو نا اپنے جو آبا و اجداد تھے یا ان کے جو بڑے تھے ان کی تعریف صفات اور کرنے بیان کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی اور فخر کرنے کی اور اپنے آپ کو بڑا پیش کرنے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے تو اس نے جو ہے نا یہ بھی یہ جو حکم ہے یہ حجاج کرام کے لیے یہ تو حجاج کرام کے لیے یعنی جو حجاج وہاں گئے ہیں عرفات میں عرفات سے واپسی کے بعد جب وہ مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے نا ایک اذان سے اور دو کمتوں سے پڑھیں گے بقیہ جو اس کے علاوہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں جو عام رہائشی لوگ ہو یا مقامی لوگ ہو ان کو تو پھر اپنی ترتیب ہوتی ہے یہ تو حجاج حجاج کرام کے لیے کیونکہ یہ زور کے وقت جاتے ہیں میدان عرفات پھر اصل تک جو ہے عرفات ارفات ہوا کرتا ہے یعنی غروب تک جب وہ واپس آئیں گے یا پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں بھی انہوں نے دن گزارا ہوگا تھکے ہوئے ہوں گے اور جب یہاں آئیں گے تو یہ بطور سہولت کے جو ہے نا ان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح مینا میں جو ہے نا ظہر کی نماز ظہر کی کمی پڑی جاتی ہے اور یہاں پہ مزلفہ میں جو ہے نا مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کی کمی پڑی جاتی ہے تو ان دو مقامات پر جو ہے نا یہ ہے یہ حجاج کرام کے لیے جو اگر حاجی نہ ہو یا وہاں مزلفہ میں رہائش پذیر ہو یا منا میں رہائش پذیر ہو یا وہاں کے مقامی لوگ ہو تو ظاہر سی بات ہے تو پھر اپنے ترتیب سے پڑھیں گے یعنی ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں مغرب کی نماز کو مغرب کے وقت میں اور عشاء کی نماز کو عشاء کی نماز میں یہ جو ترتیب ہے ظہر عصر کو اکٹھی پڑھنا ظہر کے وقت میں مینا میں اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنا عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں یہ جو ہے نا حجاج اکرام کے لیے ہے پھر آخر میں جو ہے نا جو آیت کریمہ کی آیت کریمہ میں جو یہ الفاظ تھے فمن تعجل فی یوم فلا اسم علیہ تو مینا سے مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے نا روانگی کی دو صورتیں بن سکتی ہے اور یہ دونوں طریقوں سے مکہ مکرمہ چلے جانا یا وہاں روانہ ہو جانا یہ صحیح ہے تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دس جہاز کو دس جلحج کو جو ہے نا دو دن قیام کر کے بارہ کی شام کو مکہ مکرمہ چلا جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں گیا اور اگر کسی کا دل چاہتا ہو تو تیرہ کے تک جو ہے نا وہ مینا ہی میں قیام کرے یہ بھی درست ہے تو حج کے افعال اس طرح کی پہلے بتایا گیا کہ یہ کریمہ سے یہ معلوم ہوا اور یہاں پہ جو ابھی تفصیل بتائی گئی تو یوم تربیہ جو ہے نا یوم تربیہ یعنی آٹھ تاریخ کو یوم تربیہ یعنی آٹھ ذلحج کو یوم تربیہ آٹھ ذلحج کو جو ہے نا مکہ مکرمہ سے تقریباً تین مل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے اس کو مینا کہا جاتا ہے وہاں ظہر اثر اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے اور یہ آٹھ تاریخ کو آٹھ جلحج کو جبکہ نوی تاریخ کو نماز فجر پانچ نمازیں جو ہے نا یہ مینا میں پڑھی جاتی ہے یعنی وہاں ٹھہر کر پڑھی جاتی ہے ایک اثر دو مغرب تین عشاء چار اور نوی تاریخ کی فجر کی نماز یہ پانچ نمازیں ہو گئی یہ پانچ نمازیں جو ہے نا مینا میں پڑی جاتی ہے اس کے بعد جو جو ہے نا کہ تقریباً تین منٹ کے فاصلے پر واقع ہے اور مینا کے بعد جو ہے نا خوف ارفت کیا جاتا ہے عرفات ارفات کے لیے جو ہے نا لوگ شادی کرام جاتے ہیں تقریباً وہ بھی نو میل یا نو میل کے فاصلے پر ہے تو ظہر اور عصر کی نماز ظہر اور عصر کی نماز یہ جو ہے نا مینا میں پڑی جائے گی اور مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے نا جب مزدلفہ میں آئیں گے تو وہاں پہ ایک ساتھ پڑھیں گے تو یہاں یہ بات بھی مضبوط رہنی چاہیے کہ اخوف ارفا کے دوران اگر کسی نے میدان عرفات میں یا عرفات کے میدان سے نکل کر راستے میں جب مزلفہ کی طرف آ رہے تھے کسی نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو او واجب العادہ ہوگی اس کو جب وہ مزلفہ پہنچ جائیں گے اس کو دوبارہ لٹایا جائے گا تو یہ جو مغرب اور عشاء کی نمازوں کا جمع سلین کرنا ہے یہ مزلفہ میں واجب ہے تو دس الحج کو دس الحج کو جو کہ عید کے پہلا دن ہے اور اور شوال کے مہینے کی دس تاریخ بنتی ہے تو دس الحج کو مزدلفہ میں ادا دس الحج کی جو صبح کی نماز ہے مزدلفہ میں ادا کر کے جو ہے نا طلوع آفتاب کے قریب مینا کے لیے سفر کرے اور مینا میں ظاہر سی بات ہے جب پہنچیں گے تو وہاں پہ پھر جو رمی جمرات ہے یعنی پہلا دوسرا تیسرا جو جمرہ ہے شیطان ہے ان کو جو ہے نا ان کی رمی کی جائے گی تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ دسویں تاریخ کو یعنی ذی الحج کو جو جمرہ اقبا ہے اس کی رمی کی جائے گی اور کنکریوں کی تعداد جو ہے نا وہ سات ہے یعنی سات کنکریوں سے اس اس جمرہ کو مارا جائے جائے گا کی کی رمی گی اور مناسب اور افضل مستحب یہ ہے کہ ہر کنکری پینکتے وقت جو ہے نا اگر تحقیر بھی کہا جائے تو اچھی بات ہے مستحب ہے تحقیر کہتے وقت یعنی کنکری پھینکتے وقت اگر تصویر تکبیر بھی پڑی جائے تو یہ مستحب ہے اور اس رمی جمعرات سے فارغ ہونے کے بعد یعنی کو مارنے کے بعد جب یہ اس سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کرے یعنی دس دلحج کو اور قربانی کرنے کے بعد جو ہے نا بال کٹوا ہے اور یہ جو پہلا رمی ہے یعنی دس دلحج کی رمی جس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے اس کا وقت جو ہے نا صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے یعنی دس تاریخ کے صبح صادق سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور دوسری اور تیسری یعنی گیارہویں تاریخ اور بارہویں تاریخ کی جو رمی ہوا کرتی ہے اس کا وقت جو ہے نا زوال افطار کے بعد شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا یعنی تیسرے دن بھی اگر مارنے ہو تو اس میں بھی مارتے وقت جو ہے نا تکبیر اگر کہی جائے جائے تو یہ مستحب ہے ہے ہے افضل بہتر جب ان تینوں سے فارغ ہو جائے یعنی دس تاریخ کو گیارہویں تاریخ کو اور بارہویں تاریخ کو ان سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے نا مکرمہ اگر جانا چاہے تو بھی اس کو افطار ہے اور اگر جس طرح کے پہلے بتایا گیا تیرہویں تاریخ کے شب کو یہی پہ گزار دے تو یہ بھی صحیح ہے تو پھر تیرہ تاریخ کو یعنی تیرہ جلحج کو کی صبح کو جو ہے نا تینوں جمروں کی رمی کرنی ضروری ہو جائے گا یعنی جو تین جمرات ہے ان تینوں کی رمی کرے گا اگر رہ گیا اگر نہیں رہا یعنی بارہویں تاریخ ہی کو یہ چلا گیا تو صحیح ہے یہ تھوڑی تفصیل تھی تو یہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو کل جو سبق انشاءاللہ ہوگا اگر زندگی باقی رہی تو کل انشاءاللہ پھر آگے جب پڑھیں گے تو جب یہ ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں رہے گی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته